جریر نے عبد الملک بن عبیر سے حدیث سنائی انہوں نے بن طلحہ اور انہوں نے حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب یہ آیت اتری اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے تو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے قریش کو بلایا جب وہ جمع ہو گئے تو آپ نے عمومی حیثیت سے سب کو اور خاص کر کے الگ خاندانوں اور لوگوں کو ان کے نام لے لے کر فرمایا اے کا بن لوئی کی اولاد اپنے آپ کو آگ سے بچا لو اے مرہ بن کعب کی اولاد اپنے آپ کو آگ سے بچا لو اے عبد مناف کی اولاد اپنے آپ کو آگ سے بچا لو اے بنو حاشم کی اولاد اپنے آپ کو آگ سے بچا لو اے عبد المطلب کی اولاد اپنے آپ کو آگ سے بچا لو اے فاطمہ بنت رسول اللہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی مواخذے کی صورت میں تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا تم لوگوں کے ساتھ رشتہ ہے اسے میں اسی طرح جوڑتا رہوں گا جس طرح جوڑنا چاہیے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو ایک